معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تحجد کی گیارہ رکعات پڑھتے تھے پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو دو ہلکی رکعات سنت فجر پڑھتے اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے آخر معزن آتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 6310